نبوت کے جانے کے کے بعد حضور صلی اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم سال تک پوشیدہ طور سے سے تبارک تبارک و و تعالیٰ تعالیٰ کی کی کی کی کی دین دعوت دعوت دیتے رہے جب طرف پورے اسلام دینے کا حکم نازل ہوا تو آپ نے صفا پہاڑ چوٹی پر چڑھ کر مکہ بڑے بڑے لوگوں کو آواز دی جب سب تباہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک ایک صاحب کی کے لشکر آ رہا ہے ہے تو تو اس اس کا کا حملہ کرنے والا کیا تم یقین کرو گے وہ سب بولے کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور حکم کی عبادت چھوڑ دو میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہیں یہ سن کر تمام لوگ سخت ناراض ہوئے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے بہت سختی سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ سارے دن تمہارے لیے خرابی ہو کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم ہم نے بلایا تھا اس کے بعد سے ہی آپ سے دشمنی اور مخالفت شروع کر دی نمبر دو اللہ کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بے شمار قسم کے جانور پیدا کیے جن میں کچھ سمندر میں رہتے ہیں اور کچھ زمین پر کچھ فضاؤں میں ہوتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر اور جنگلوں میں رہتے ہیں غرضے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہے لیکن یہ جانور نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیٹ پر لاد کر سکتے ہیں بلکہ صبح کو کھائے پیٹ اللہ کی زمین پر اسی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں غور کیجیے ان ہزاروں قسم کے جانوروں کے لیے روزانہ روزی کا انتظام کون کرتا ہے خدا ہے اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پیتے بلکہ اللہ ہی ان کو اور تم کو روزی دیتا ہے بلکہ میں اللہ مبارک تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوں کہ ایک آدمی پہاڑی علاقے کے اندر پہنچا اپنی پوری فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ پہاڑی علاقے کے اندر جب وہاں پر پہنچا تو اس نے نے دیکھا دیکھا ان کے بچوں کہ چھوٹا سا پتھر پتھر پڑا ہوا ہے یہ بہت ہی خوبصورت پتھر تھا تو بچوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا ہم پتھر کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کے والد نے بچوں سے کہا کہ ہم پتھر کو لے کر کیا کریں گے آپ کے بچوں نے کہا کہ یہ پتھر بہت ہی خوبصورت ہے لہٰذا ہم کو اٹھا لیں گے والد نے کہا کہ بچہ کسی کام کا نہیں آئے گا تو بچوں نے کہا کہ یہ بچہ کچھ بھی کام کرنے جائے گا لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یہ ہماری سفر کی یادگار ہو جائے گی چنانچہ والد نے اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں اس کو نہیں دو بیوی نے کہا کہ ہم اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ لیں گے چنانچہ انہوں نے پتھر کو اٹھا لیا اور اپنے گھر پر لے آئے دو دو سال تک یہ پتھر اپنے گھر کے اندر رہا جب دو سال گزر گئے تو ایک دن وہ اپنے گھر کی صفائی کرنے لگے جب وہ صفائی کرنے لگے تو مسافر نے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کر کہنے لگا کہ واقعہ جب اللہ تبار نے بتا رہا ہے جیسے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے اندر اٹھا رہا تھا تو وہ پتھر زمین کے اوپر گر گیا جیسے ہی وہ زمین کے اوپر گرا تو ان کے دو ٹکڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے افسوس ہوا کہ اتنا خوبصورت پتھر ٹوٹ گیا لیکن پوری یہ کے اندر لکھا اس نے کہ پتھر کے بھی جو بیچ سے بھی گرا گرا تو وہ زمین کو پتھر لے لیں تو بھی جی دوستوں بتاؤ دو سال کے اندر ان کو روٹی کس نے پہنچائی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائی اور تمام تاریخ کو رضا کیجیے ہیں جو تمام زبانوں کا پرور ہے ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کہ میں نے روکے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا فائدہ اگر کسی آدمی نے رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس پر مسلسل سات روزے رکھنا اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو سات مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا واجب ہے ایک سنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں احتجاج فرمایا کرتے تھے ایک اہم عمل کی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غریب کو دینے پر صرف سچے کا ثواب ملتا ہے لیکن غریب رشتے دار کو دینے پر دوہرا اثر ملتا ہے ایک صدقے کا اور دوسرا سیدھا رحمی کا نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے لیے چاندی کے پتے بنا کر جہنم کی آگ میں دبایا جائے گا پھر اس آدمی کا پہلو پیشانی اور کمر کو ڈاکا جائے گا اور یہ لاگنے کا عمل قیامت کے دن سے برابر جاری رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا پھر اس کا ٹھکانا جنت کا جہنم ہوگا نمبر سات دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب روزانہ اعلان کرتے ہیں اے لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کفایت کرتا ہے وہ بہتر ہے اس جگہ آباد سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس چیز میں مشغول کر دے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یہ گزشتہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور ان کی خطرناک شکل دیکھ کر کہیں گے ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آگ قائم کر دی جائے نمبر نو طب تفریح سے جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفردن کھایا کرو کیونکہ یہ دین کو راحت پہنچاتا ہے سفردن سے وسلم ہے فرمایا کہ پیر کھایا کرو کیونکہ یہ دین کو راحت پہنچاتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور برے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور دکھ ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے ادا کرنے سے روک دے تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے بات نہیں آؤ گے فائدہ شراب اور دعا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر ایک کام کرنے سے رک جاتا ہے لہذا ان سے بچنا نہایت ضروری ہے اللہ تبارک و ان باتوں کو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده